احمد بن عبداللہ بن یونس نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں زہر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عاصم احول نے ابو عثمان سے حدیث بیان کی کہا جب ہم آزربائی جان میں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری طرف خط میں لکھ بھیجا عطبہ بن فرقت تمہارے پاس جو مال ہے وہ نہ تمہاری کمائی سے ہے نہ تمہارے باپ کی کمائی سے مسلمانوں کو ان کی رہائش گاہوں میں وہی کھانا پیٹ بھر کے کھلاؤ جس سے اپنی رہائش گاہ میں تم خود پیٹ بھر کر کھاتے ہو اور تم لوگ ایش و عشرے سے مشرقین کے لباس اور ریشم کے پہناموں سے دور رہنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے پہناوے سے منع فرمایا ہے مگر اتنا جائز ہے یہ فرما کر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں درمیانی انگلی اور انگشت شہادت میں لائی اور انہیں ہمارے سامنے بلند فرمایا زہر نے کہا آسم نے کہا یہ اس خط میں ہے یعنی ابن یونس نے کہا اور زہیل نے بھی اپنی دو انگلیاں اٹھائیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو گیارہ